دو مختلف سندوں سے شعبہ سے روایت ہے انہوں نے عطا بن ابی میمونہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے خالی جگہ جاتے تو میں اور میری جیسے ایک لڑکا پانی کا برتن اور ایک نیزہ اٹھاتے اور دور تک آپ کا ساتھ دیتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 620